عافیت اور انتقام اللهم انصرني على من بغى علي وأرني ثأري ممن ظلمني وعافني في جسدي ومتعني بسمعي وبصري ما أبقيتني واجعلهما الوارث مني یا اللہ میری مدد فرمائیے ان لوگوں پر جنہوں نے مجھ پر جاتی کی اور ان لوگوں سے میرا انتقام مجھے دکھا دیجیے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے میرے جسم میں عافیت عطا فرمائیے اور مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے اس وقت تک مستفیض فرمائیے جب تک آپ مجھے باقی رکھیں اور انہیں میرا وارث بنا دیجیے یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھی